استغفار ہر نعمت اور آسانی کی چابی ہے آپ قرآن آیات میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ استغفار ہر نعمت اور آسانی کی چابی ہے اسی لیے قرآن پاک بار بار توبہ استغفار کا حکم فرماتا ہے اور ہمارے آقا و محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو معصوم ہونے کے باوجود خود بہت زیادہ استغفار کا اہتمام فرماتے تھے ایک ایک مجلس میں سو سو بار صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو سنا اور دوسری طرف آپ نے امت کو اس کی بہت زیادہ تلقین فرمائی آپ صرف مصنون دعاؤں کو ہی دیکھ لیں اکثر دعاؤں میں استغفار ملتا ہے تھوڑی دیر پہلے میں وضو کر رہا تھا وضو کی مصنون دعا میں بھی استغفار تھا پھر مسجد جانے لگا تو مسجد جاتے ہوئے راستے میں پڑھنے والی مصنون دعا میں بھی استغفار تھا نماز سے فارغ ہوئے تھے مصنون عمل یاد آیا اور وہ ہے تین بار استغفار ہمارے شفیق رحیم اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ استغفار سکھایا تو خود اندازہ لگا لیں کہ امت کے لیے استغفار میں کتنے فائدے ہیں فرمان حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے العجب ممن يهلك ومعه النجاة قيل وما هي قال الاستغفار حیرت ہے اس پر جو ہلاک ہوا حالانکہ اس کے پاس نجات کا نسخہ موجود تھا عرض کیا گیا نجات کا نسخہ کیا ہے فرمایا استغفار